حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سچے دل سے شہادت طلب کی اسے عطا کر دی جاتی ہے یعنی اجر عطا کر دیا جاتا ہے چاہے وہ اسے عمل حاصل نہ ہو سکے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو انتیس